یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا